اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے